تصوف کا منصوص و مصنون طریق اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں یعنی تصوف کا طریق منصوص و مصنون تھا کیا میرے نزدیک جو طریقہ کتاب و سنت سے منصوص ہے وہی طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہی طریقہ حقیقت عقل و منطق سے قریب بھی ہے اس ضمن میں پہلی قابل توجہ بات وہی ہے جو تنظیم اسلامی کی قراردادی تاسیس کے اولین جملے میں بیان ہوئی ہے یعنی یہ کہ دین کا اصل مخاطب فرد ہے مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کے باغ کا ایک حسین پودا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ پورا پروان چڑھے اس میں جو بھی امکانات اس نے فرمائے ہیں وہ بروئے کار آئیں اس کی شخصیت پھول کی مانند کھلے مجھے بیدل کا شعر یاد آ گیا ستم است گرہوست وسط کشت کے بہ سرو سمندرا تو کم دے درد دل خشب چمندرا یہ شعر میرے استاد مولانا منتخب الحق قادری نے ایک کلاس میں پڑھا تھا اور اگرچہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا لیکن یہ ان کے پڑھنے کے انداز کا اعجاز تھا اور میرے ذہن کی مناسبت کا مظہر کہ یہ شعر مجھے اسی وقت یاد ہو گیا شاعر کہتا ہے کہ بڑا ہی ستم کا معاملہ ہے بڑا ظلم ہے کہ تجھے خواہش نفس کھینچ کر لے جاتی ہے کہ چلو بعد میں سرو سمن کی بہار دیکھیں حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تو خود ایک کھلا ہوا گنچا ہے اپنے دل کا دروازہ کھول اور جو باطنی چمن اللہ تعالی نے تیرے باطن میں کھلا رکھا ہے کبھی اس کی سیر بھی کر گویا تم جو خارج کے پھولوں کی سیر کرتے پھرتے ہو کبھی اپنے من میں ڈوب کر بھی دیکھو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان اللہ کا لگایا ہوا پودا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ پھلے پھولے کھلے کھلے اس کی شخصیت پروان چڑھے اس کے اندر تمام محاسن ظاہر ہوں تمام امکانات جو اس میں پوٹینشیلی ودیعت کیے گئے ہیں وہ بروے کار آئیں یہاں پر سورہ معاہدہ ہی کی وہ آیت یاد کیجئے جس میں کہا گیا ہے کہ علیکم انفسکم لا من ضل یعنی ہر انسان پر اصل ذمہ داری اس کی اپنی ہے دوسروں کے لیے دعوت تلقین تبلیغ نصیحت جو بھی ممکن ہو کرے اس لیے کہ یہ کام فرائض کے درجے میں ہیں لیکن اگر میری کوشش کے باوجود کوئی نہیں مانتا تو اپنے اعمال کا ہر شخص خود جواب دہ ہے میری اصل ذمہ داری میری ذات کی حد تک ہے اگر میری کوتاہی ہوگی تو میں پکڑا جاؤں گا لہٰذا مجھے اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ میں اپنے فرائض ادا کروں جہاں تک دوسروں کا تعلق ہے اس ضمن میں یہ اصول بیان فرما دیا گیا ہے کہ لا اصحاب الجحیم آپ سے تو مواخذہ نہیں ہوگا کہ یہ لوگ کیوں جہنم میں چلے گئے سورہ معاہدہ کی مذکورہ بالا آیت کا غلط مفہوم بھی لیا گیا ہے اور یہ غلطی دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہی میں ہونے لگی تھی لوگوں نے اس آیت کو دلیل بنا لیا اس بات پر کہ ہمیں دعوت و تبلیغ یا نصیحت کرنے کی کیا ضرورت ہے اس دور میں بھی ہر طرح کے لوگ موجود تھے منافقین بھی تھے اور اپنے فرائی سے جی چرانے والے بھی لہٰذا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم اس آیت کا غلط مفہوم لے رہے ہو علیکم انفسکم سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف و نہیں انل المنکر کے فریضے سے بری ہو گئے ہو تاہم یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ ہر شخص پر اصل ذمہ داری اس کی اپنی ذات ہی کے حوالے سے عائد ہوتی ہے حضرت موسا علیہ السلام کا قول قرآن میں نقل ہوا ہے کہ رب رب انی لا املک الا نفسی و کہ اے میرا اختیار تو صرف اپنے نفس پر اور اپنے بھائی ہارون پر ہے یہاں بھائی کا ذکر بھی صرف اس لیے آ گیا کہ وہ خود تیار تھے ورنہ ظاہر ہے کہ اپنے بھائی پر بھی کسی انسان کو اختیار حاصل نہیں ہوتا اسی طرح فرمایا کہ ان نقلا یشاء یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے یہ تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے ہدایت سے نواز دے انسانی شخصیت کے ارتقا کے دو پہلو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انسانی شخصیت کا ارتقا ہونا ہے اور اس شخصیت کی تعمیر یعنی اس میں ودیعت شدہ پوٹینشیلٹیز کو بروئے کار لانا ہے تو یہ کام کس طرح ہوگا یہاں اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کا وجود دو اجزائی ترکیبی پر مشتمل ہے جو باہم متضاد ہی نہیں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں متضاد کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ دو چیزوں میں باہم تضاد پایا جاتا ہو اور ضروری نہیں کہ ان میں مخالفت اور کشمکش بھی ہو رہی ہو جبکہ مخالفت کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے مابین رسا کشی یا کھینچتان کی کیفیت بھی ہے انسانی شخصیت کے اندر دو متحارب اور باہم مخالف اور متضاد عناصر اس کا نفس حیوانی اور اس کی روحی ملکوتی ہیں لہذا کرنے کا کام یہ ہے کہ روحانی عنصر کی تقویت و تغذیہ کا سامان کیا جائے اور دوسری طرف حیوانی عنصر کی تہذیب و تزکیہ کا بندوبست کیا جائے اس عمل اور جد و جہد کے دو رخ اسپیکٹس ہوں گے اس بات کو اس حدیث کے حوالے سے سمجھیے جس میں بتایا گیا ہے کہ رمضان کے دنوں میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی منادی ندا کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی شر ادبر یعنی اے خیر کے طالب آگے بڑھ کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور اے شر کے طالب پیچھے ہٹ اور لوٹ جا ہمارے اندر بھی ایک خیر کا عنصر ہے اسے تقویت دیجیے اس کی تقویت و تغذیہ کا اہتمام کیجیے یہ ایک رخ ہو گیا دوسرا رخ جو شر کی طرف کھینچنے والا عنصر ہے اس کو دبائیے اسے کنٹین کیجئے اس کی تہذیب کیجئے اس کا تزکیہ کیجئے اس تہذیب و تزکیہ کا مقصد نفس کو فنا کر دینا نہیں ہے ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول اور تہذیب و تزکیہ نفس یعنی سیلف پیوریفیکیشن یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں لیکن نفس کشی یا سیلف انہیلیشن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے یہ چیز دراصل باہر سے آئی ہے چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں کی جو اقسام بیان کی ہیں وہ انہی دو عناصر کی بنیاد پر ہیں یعنی قوت ملکوتی اور قوت بہیمی سب سے بلند درجے پر وہ لوگ ہیں جن کی ملکیت بھی بہت کبھی اور بہیمت بھی بہت کبھی ہے اس لیے کہ قوت کار اور قوت عمل دراصل بہیمیت ہی سے متعلق ہے اور سب سے نچلے درجے پر وہ لوگ ہیں جن کی بہیمیت کبھی اور ملکیت ضعیف ہے بہرحال نوٹ کیجئے کہ اسلام میں نفس کشی یا سیلف انہیلیشن کا کوئی مقام نہیں ہے البتہ ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول کا حصول مطلوب ہے جسے میں تہذیبی نفس کہہ رہا ہوں اور دوسری مطلوب شے ہے تزکیہ نفس یعنی سیلف پیوریفیکیشن ان دونوں کا ایک نتیجہ نکلتا ہے جس کے لیے میں نے ایک نئی اصطلاح وضع کی ہے یعنی تحریر روح میں یہاں تحریر کا لفظ اس کے بنیادی لغوی مفہوم یعنی حریت کے معنی میں استعمال کر رہا ہوں تحریر الروح یعنی لبریشن آف دا سول اور سپرٹ یہ نقطہ عظمت سوم نامی کتابچے میں بیان ہو چکا ہے کہ نفس حیوانی کا غلبہ جتنا شدید ہوگا اسی قدر ہماری روح ان بیڑیوں میں مقید رہے گی اور نفس حیوانی کا گلبہ جتنا کمزور پڑے گا اسی تناسب سے روح کو آزادی ملے گی تہذیب و تزکیہ نفس کا نتیجہ تحریر الروح کی شکل میں نکلتا ہے یعنی روح در حقیقت نفس امارہ کے تسلط سے آزاد ہوتی ہے روح کی تقویت کا ذریعہ ذکر الہی اب تک ہم نے یہ سمجھا ہے کہ دین کا اصل مقصود فرد کی تعمیر و ترقی ہے فرد مرکب ہے دو متخالف اور متحارب عناصر سے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ خیر کی قوت یعنی روح کی تقویت اور تجزیہ کا بندوبست ہو اور شر کی طاقت یعنی نفس امارہ کی تہذیب اور تزکیہ کا سامان کیا جائے اب سوال یہ ہے کہ روح کی تقویت کا کیا ذریعہ ہے ایک لفظ میں نے اسے بیان کیا جائے تو وہ ہے ذکر الہی اس کا فلسفہ کیا ہے انیس سو پینسٹھ عیسوی میں اپنے مشن کے لیے ذاتی اور انفرادی سطح پر کام کا انجام کرنے کے بعد میرا جو پہلا کتاب چشایا ہوا تھا یعنی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق میں اس میں اس بات کی پوری وضاحت کر چکا ہوں حقیقت یہ ہے کہ روح انسانی میں اللہ تعالیٰ کی معرفت موجود ہے ایک شعور خفتہ ڈورمنٹ کانشیسنیس کی شکل میں اس لیے کہ ہماری روح اللہ تعالیٰ کی ذات کا جزو تو ہرگز نہیں ہے لیکن صادر تو وہیں سے ہوئی ہے یہ رب ہے تو کیا یہ روح اندھی اور بحری ہو سکتی ہے معاذ اللہ البتہ سوئی ہوئی ہے اور اللہ کا ذکر اس کو بیدار کرتا ہے جناب یوسف سلیم چشتی مرحوم نے ایک مرتبہ جرمن فلسفی کانٹ کا ایک جملہ سنایا تھا ہیوم فرام مائی ڈوگمیٹک سلمبر انگریزی فلسفہ ڈیوڈ ہیوم کی کتابیں پڑھ کر کانٹ کہتا ہے کہ میں اپنے اندھے عقیدے کی دھن میں سویا ہوا تھا کہ ہیوم نے مجھے جگا دیا اسی طرح حفیظ جالندری کی ایک نظم ہے جاگ سوزے عشق جاگ اور میں نے اپنے ہائی اسکول کے بالکل ابتدائی زمانے میں ایک گیت سنا تھا جس کے یہ الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں تم ہی نے مجھ کو پریم سکھایا سوئے ہوئے ہردے کو جگایا ہندی میں ہردہ کہتے ہیں جی یا نفس کو تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسان کی روح میں سب کچھ پہلے سے موجود ہے میں نے اپنے کتاب کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بےست میں دو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اس روح کے اندر معرفت رب بھی موجود ہے اور محبت رب بھی اس کی ہماری بعض عارفین نے جو مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری روح کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سورج کی کران کا سورج کے ساتھ ہوتا ہے سورج کی کرن اپنی سور سے کروڑہ میل دور چلی جائے لیکن اس کا تعلق سورج سے منقطع نہیں ہوتا لہذا ذکر الہی کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اس کی بدولت روح بیدار ہوتی ہے اس کا سویا ہوا شعور متحرک ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس ضمن میں سورہ نور کے پانچویں رکوع کے درس میں جو بحث آتی ہے اس کو بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے یعنی یہ کہ نور وہی اور نور فطرت کے امتزاج سے ہی نور ایمان وجود میں آتا ہے اور در حقیقت یہ سارا معاملہ ایمان ہی کا ہے ایمان صرف زبان اقرار تک ہے تو یہ اسلام ہے جب ایمان دل کی گہرائی میں اتر کر راسک ہو گیا اور تصدیق بالکل حاصل ہو گئی تو یہ ایمان ہے پھر جب اسی ایمان میں وہ شدت اور گہرائی پیدا ہو گئی کہ مومن یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے یا کم سے کم یہ استحصار حاصل ہو گیا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ احسان کی منزل ہے واقعہ یہ ہے کہ احسان کے درجے کو بیان کرنے کے لیے ہماری زبان میں اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے کہ یہ ایمان کی اس کیفیت کا نام ہے کہ ایک شخص غیبی حقائق کو گویا آنکھوں کے سامنے موجود پائے یقین کی گہرائی کے لیے اس سے آگے کوئی استعارہ اور کوئی تعبیر ممکن نہیں ہے ایمان جب اس شدت کو پہنچ جاتا ہے کہ انا فن تکن ترا یراک کی کیفیت حاصل ہو جائے یعنی یہ کہ بندہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے عمل اتنی شدت اور خلوص و اخلاص سے کرنے لگے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے اور اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو یقیناً اسے دیکھ رہا ہے تو یہی احسان ہے اور یہی مقام ولایت ہے حصول ایمان کے ذرائع اب یہاں میں اصل موضوع سے کسی قدر ہٹ کر ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں اسے ایک زمینہ سمجھ لیجئے اس بات کو میں نے حقیقت ایمان کے موضوع پر ہونے والے محاذرات میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ حصول ایمان کے تین ذرائع ہیں اولا یہ کہ صاحب یقین کی صحبت سے ایمان حاصل ہوتا ہے جیسے آپ آگ کی بھٹی کے پاس بیٹھیں گے تو حرارت ملے گی ثانیا یہ کہ شریعت پر عمل پیرا ہونے سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے لیکن یہ دونوں قسم کے ایمان ایک ناؤ کے بلائنڈ فیتھ کے درجے میں ہیں اس میں شعوری یا انٹلیکچول عنصر ضروری نہیں ہے اس میں فہم و تفقہ بھی ضروری نہیں اگرچہ ان ذرائع سے حاصل ہونے والے ایمان میں گہرائی تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں وسعت فکر و نظر نہیں ہوگی وہ ایمان جس میں شدت یقین کے ساتھ ساتھ وسعت فکر و نظر بھی ہو جس میں گہرائی کے علاوہ ایک شعوریہ انٹلیکچول عنصر بھی ہو ایسا علاوہ جھیل بصیرہ ایمان صرف اور صرف قرآن سے ملے گا قرآن کے سوا کسی اور ذریعے سے اس نوعیت کا ایمان نہیں مل سکتا یہاں اس نقطے کو بھی سمجھ گئی کہ حدیث کی روح سے ایمان کا افضل ہونا اور شے ہے اور ایمان کا عجب یا موسٹ ونڈرفل اور موسٹ فیسنیٹنگ ہونا اور شے ہے یعنی ایک ایمان کی افضلیت ہے اور دوسرے اس کی عجبیت اہل سنت کے ہاں یہ مسلم ہے کہ سب سے افضل ایمان صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا ہے یہاں تک کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ اور دانشور کے شعوری ایمان سے افضل مانا جائے گا لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ مختلف صحابہ کے ایمان میں بھی فرق تھا ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو تمام صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو حاصل تھی لہٰذا صحبت سے حاصل ہونے والا ایمان سب میں مشترک تھا لیکن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بہت سے فہیم اور باشعور یعنی انٹلیکچول افراد بھی تھے جنہوں نے قرآن حکیم سے شعوری ایمان اخذ کیا تھا لہٰذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ معاذ اللہ تمام صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا ایمان محض بلائنڈ فیت تھا اگرچہ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ صحابہ ردوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا غیر شعوری ایمان بھی چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہوا تھا لہٰذا وہ قیامت تک افضل رہے گا البتہ ایمان کا حسین اور عجب ہونا ایک بالکل مختلف بات ہے اور یہ راستہ آج بھی کھلا ہوا ہے دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے احساسی محرومی کے ازالے کے لیے کیسی کیسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں ایک مرتبہ فرمایا کہ میری امت کا معاملہ بارش کی مانند ہے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اول حصہ بہتر ہوگا یا آخر لہذا اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہونے سے محروم رہ گئے تب بھی کوئی حرج نہیں کہ صدیقیت اور شہادت اور صالحیت کے تمام مراتب آج بھی قابل حصول ہیں صرف نبوت کا دروازہ بند ہے لیکن وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی بند تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کے مواقع موجود ہیں محنت کرو اور اقتصاب کرو دوسری وہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے سوال کیا کہ تمہارے نزدیک مخلوقات میں حسین ترین اعجب ایمان کس کا ہے انہوں نے کہا ملائکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ کیسے ایمان نہ لاتے وہ تو اپنے رب کے حضور میں حاضر ہیں ان پر تو حقائق منکشف ہیں مراد یہ ہے کہ ان کا کیا کمال ہوا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر انبیاء کا ایمان عجب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیسے ایمان نہ لاتے ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ پھر ہم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیسے ایمان لاتے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا لاخواننا الذين من بعد يجدون صحفا فيه كتاب الله فيؤمنون بما فيها یعنی میرے نزدیک تو سب سے حسین ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے وہ میری صحبت نہیں پائیں گے بلکہ انہیں تو اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی اور وہ اس پر ایمان لائیں گے ذکر الہی کے ذمہ میں قرآن کا مقام اب تک ہم نے جو بات سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ اصل کام روح کو تقویت پہنچانا ہے اس کا ذریعہ ذکر الہی ہے اور اس کا حاصل ایمان ہے ذکر الہی کے ضمن میں اہم ترین شے قرآن ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن اپنے آپ کو ذکر کہتا ہے یہاں الف لام کو خواہ حسر کے لیے سمجھا جائے خواہ جنس کے لیے دونوں صورتوں میں مطلب یہی ہوگا کہ کل کا کل ذکر یہی ہے اور جن سے ذکر اس قرآن میں محصور ہو گئی ہے طبعا ذکر میں نماز بھی شامل ہے لیکن نوٹ کہ نماز میں بھی دو ایلیمنٹس ہیں ایک عملی ذکر ہے یعنی رکوع سجود قیام اور دوسرے خود قرآن ہیں چنانچہ قرآن نے فجر کی نماز کو تو کہا ہی ہے قرآن الفجر اسی طرح رات کی تحجد ہے تو وہ بھی قرآن کے ساتھ ادا کرنا مطلوب ہے تیسرے درجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روز مرہ معمولات کے ضمن میں جو اذکار منقول ہیں ان کی پابندی کی جائے تو یہ بھی ذکر الہی کے ایک صورت ہوگی تزکی نفس ایمان اور احسان کے حوالے سے جو بات ہم نے سمجھی ہے اسے صوفیہ کی اصطلاحات کے حوالے سے بھی سمجھ لیں میں نے شروع میں تجلی روح کا لفظ استعمال کیا تھا صوفیہ کہتے ہیں کہ جیسے سورج کی ایک کرن ہو جو کسی سبب سے ٹھنڈی پڑ گئی ہو بس ایسا ہی روح کا معاملہ ہے ذکر الہی کے ذریعے گویا آپ نے اسے دوبارہ حرارت پہنچانا شروع کی اس کی روشنی ماند پڑ گئی تھی آپ نے اسے دوبارہ روشن کرنا شروع کیا یہ تجلیہ ہے اور یہاں بھی میں لفظ تحریر روح کو لانا چاہتا ہوں لیکن یہاں تحریر کا لفظ حرارت سے ہے روح کا تجلیہ اور روح کو حرارت وہاں پہنچانا یہی ذکر کا اصل کام ہے البتہ ذکر کے ضمن میں اصل شے قرآن ہے پھر نماز آتی ہے اور اس کے بعد اذکار مصنوعہ ہیں